عبد الرحمن بن مہدی نے کہا ہمیں شعبہ نے حکم اور سلامہ بن کوہیل سے حدیث بیان کی انہوں نے سعید بن جبیر سے روایت کی کہ انہوں نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ہی قیامت سے ادا کی پھر انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے اسی طرح نماز ادا کی تھی اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو بارہ